حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھی طرح سوار کر وضو کیا پھر جمعہ پڑھنے آیا تو امام سے قریب ہو کر بیٹھا اور خاموشی سے توجہ کے ساتھ خطبہ سنا اس کے دونوں جمعوں کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور مزید تین دن کے بھی اور جو کنکریوں کو ہاتھ لگائے اس نے فضول حرکت کی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار نوے